سے ایک وعدہ کرتا ہے کیا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے معبود کسے کہتے ہیں اس لفظ کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے عزیز تو لبا جب بندے کا دل کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے نا تو اس ابتدائی حالت کا نام رغبت ہے میرے دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی تو ابتدائی حالت کو رغبت کہتے ہیں کہ دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی جب یہ رغبت اتنی بڑھ جائے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کو جی چاہے تو اب اس کیفیت کا نام بدل گیا اس کو طلب کہتے ہیں پہلے فقط رغبت تھی اب اس کے اندر طلب پیدا ہوئی طلب کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ میں اسے حاصل کر لوں پالوں اور جب کسی چیز کی طلب اتنی بڑھ جائے کہ اس کے بغیر بندے کو آرام نہ آئے سکون نہ آئے تو اس کیفیت کا نام محبت ہے محبت کا کیا مطلب کہ کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ اس کو اس کے ملنے کو جی چاہے پاس بیٹھنے کو جی چاہے بات کرنے کو جی چاہے اس کے بغیر زندگی ادھوری نظر آئے نامکمل نظر آئے اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں بس اوقات یہ محبت بھی بہت شدید ہو جاتی ہے جب یہ اشد ہو جائے تو اس کیفیت کا ایک اور نام ہے چنانچہ ایک مرتبہ کچھ نوجوان تھے تو ان سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ محبت کی معراج کیا ہے وہ کہنے لگے جی ذرا واضح کریں میں نے کہا اچھا یوں بتاؤ کہ محبوب کو محب کیا سب سے اعلی چیز پیش کر سکتا ہے کسی نے کہا کہ اپنی جان لٹا دے کسی نے کہا مال دے دے کسی نے کچھ کہا ہمارے بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ محبت جب بڑھ جائے بڑھ جائے بڑھ جائے تو محبت کی معراج یہ ہے کہ محب اس محبت میں مجبور ہو کر اپنے محبوب کے قدموں کے سر رکھ دے اس کو اپنا معبود بنا دے یہ محبت کی معراج ہے اب ہم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تو اس میں ہم نے اللہ تعالی کو کیا بنایا اپنا تو مانا یہ ہوا کہ اے اللہ ہمارے دل میں محبت کی جو میراج ہوگی انتہائی اعلی کیفیت ہوگی وہ فقط تیری ذات پہ محبتوں کا منتہا تیری ذات اس کو معبود کہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولزین آ اشد اشد اللہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے معبود کہتے ہی اس کو ہے کہ انسان عبادت اس کی کرے یعنی اس کے سامنے سجدہ کر لے یہ معبود ہے اب غور کریں کہ یہ چاروں کیفیتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرماتے ہیں رغبت ہو تو وہ بھی اللہ کی طلب ہو تو اللہ کی محبت ہو تو اللہ کی اور عبادت ہو تو ایک جگہ فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انا اللہ راغبون ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں طلب کا مطلب آیا تو فرمایا کہ جو ہمیں چھوڑ کر کسی غیر کو اپنا مطلوب بناتے ہیں ضعفت طالب والمطلوب یہ چاہنے والے اور جن کو چاہا جا رہا ہے یہ بودے اور ضعیف ہیں محبت کا مطلب آیا تو فرمایا والذین آمنو اشد للہ اور جہاں عبادت کا مسئلہ آیا الہ فرمایا کون ہے فرمایا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ واحد تو جو پروردگار رغبت کو غیر کے لیے پسند نہیں کرتا وہ عبادت کو غیر کے لیے کہاں پسند کرے گا اس لیے فرمایا ان ان اللہ لا یغفر یشرک ویغفر ما دون ذالک لمن جو بھی گناہ کر کے آ جاؤ گے معاف کر دوں گا اگر شرک کرو گے میری عبادت میں کسی کو شریک بناؤ گے اتنی معافی کبھی نہیں مل تو یہ بندے اور اس کے اللہ کے درمیان ایک عہد معاہدہ ہے وہ کیا کہ بندہ وعدہ کرتے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں اور اس کے بدلے میں پروردگار اس کو خوشخبری دیتے ہیں میرے بندے تو اس کیفیت کے ساتھ میرے پاس آ گیا میں سب جنت کے دروازے تیرے لیے کھول کیونکہ چھوٹی سی بات نہیں ہے اس لیے فرمایا ال اسلام و و من کان نا قبل اسلام لاتا ہے جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس سے پہلے جو کچھ بھی کیا تھا میں سب پہ قلم پھیر دیتی اتنی بڑی نعمت ہے اسلام سید یوسف علیہ السلام کے زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو بندہ گندم لینا چاہتا تو وہ قیمت دے اور گندم لے اور اگر کوئی ایسا بندہ آ جاتا کہ جس کے پاس قیمت نہیں تو جو امال کام کرنے والے تھے نا وہ کہتے جی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں وہ جس کو جو چاہیں دے دیں وہ صاحب اختیار ہیں ہم تو ایک ضابطے کے پابند ہیں ایک نوجوان آیا اس نے آ کے گندم دینے والوں نے دے دی اس نے کہا مجھے اور چاہیے کا جی ہم نے تو ضابطے کے مطابق دے دی اب اگر آپ کو رابطے کے لیے گندم چاہیے تو ادھر رابطہ کرے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا حضرت مجھے گندم چاہیے میں اچھا اس کو اتنی اور دے دو اس نے کہا اور چاہیے تو حضرت نے فرمایا کہ خدا کے بندے انہوں نے بھی گندم دی میں نے بھی دی اور بھی مطالبہ کر رہا ہے اس نے جواب میں کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے نا میں کون ہوں آپ مجھے بہت ساری گندم دیں تو حضرت متوجہ ہوئے میں تو کون ہے بھائی کہنے لگا جی جب آپ پر للیخا نے بہتان لگایا تھا تو جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ اب بڑا ہو کر میں آپ کے سامنے موجود جب حضرت نے یہ سنا اتنا پیار آیا اتنی محبت تھی حضرت نے اس کو سینے سے لگایا پیار کیا بہت ساری گندم دی اور لوگوں کو کہا کہ اس کو گھر پہنچا کے آؤ بڑے اکرام کے ساتھ اسے روانہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی میرے پیارے یوسف علیہ السلام آپ نے اس بندے کا بہت اکرام کیا یا اللہ یہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی یہ میرے پاس آیا میرا جی چاہتا تھا کہ جو کچھ میں دے سکتا ہوں میں اسے دے دوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے یوسف علیہ السلام آپ گواہ رہیے گا جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے وہ دیا جو آپ کے مرتبے کے مطابق تھا تو میں پروردگار بھی یہ کہتا ہوں کہ جس نے دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دی جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا میں بھی وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق تو کلمے کا محور کیا ہے یعنی کلمے کا خلاصہ اس کے اندر کا راز وہ کیا ہے کہ یہ بندے اور اللہ تعالی کے درمیان ایک معاہدہ ایک ایک وعدہ ہے کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آج کے بعد آپ میرے معبود ہیں اسی طرح نماز کا بھی ایک محور ہے وہ کیا آج نماز کی بنیاد جو ہے اندر کا جو اس کا خلاصہ ہے وہ ہے اللہ تعالی کے سامنے آجزی کا اظہار اب دیکھیں کہ آجزی کے کئی طریقے ہوتے ہیں کسی بڑے کو دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ یا اس کو دیکھ کے اس کے سامنے جھک جاؤ یا قدموں پہ سر رکھ دو یہ تینوں کیفیتیں نماز میں موجود ہیں قیام میں کھڑے ہیں رکو میں جھک گئے سجدے میں سر رکھ دیا تو آجزی اسی لیے کوئی بھی عمل جو آجزی کے خلاف ہے وہ نماز میں منع کر دیا گیا مثال کے طور پر جماعت کھڑی ہے اب جماعت پانے کے لیے ایک بندہ بھاگ کے آتا ہے یہ بھاگ کے آنا آجزی کے خلاف منع کر دیا فرمایا نماز کے لیے بھاگیہ مت آؤ تم اسی طرح وقار کے ساتھ آرام کے ساتھ چلتے ہوئے آ جاؤ کے نہیں آ سکتے نماز کے اندر کوئی بھی عمل جو آجزی کے خلاف ہو منع چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے اگر ایک بندے کو کسی بات پر ہنسی آ گئی کیونکہ یہ ہنسی آجزی کے خلاف اس لیے ہنسنے سے نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے جی کے خلاف کوئی بندہ بازوؤں کو یہاں تک چڑھا لے کونیاں ننگی کر لے فقہ نے لکھا نہیں آج بھی جی کے خلاف مقروب تحریمی تمہیں نماز لوٹانی پڑے گی تو نماز میں ہر وہ کام کرنا ہے جس میں آجزی ہو اور جو آجزی کے خلاف اس کو منع کسی لیے کپڑے کو لٹکا لینا مکرو تحریمی کہا گیا نماز کے اندر ایسے نہیں کر سکتے مقصود آج کی ہے اچھا پھر دیکھیے کہ سجدے میں انسان اپنے سر کو جھکاتا ہے اب فرض کرو کسی جگہ گھاس ہے اونچا اونچا اور ایک آدمی سجدہ کرتے ہوئے یوں اوپر اس کے جو ہے نا وہ یوں ہلکا سا سر ٹکا کے اٹھا لیتا ہے کہا نے لکھا سجدہ کوئی نہیں ادا ہوا کیوں اس کو سر جھکانا چاہیے حتیٰ کہ اس کو نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے تب سجدہ ادا ہوگا کئی لوگ فوم کے گدوں میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں اگر فوم کے گدے کے اوپر سر ایسے ہلکا سا رکھا اور اٹھا لیا سجدہ نہیں ادا ہوا سجدے کی شرط ہے کہ سر کو تم نیچے جھکاؤ حتیٰ کہ تمہیں نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے کیا مطلب کہ اتنا جھکاؤ کہ اب پتہ چل جائے کہ اس سے زیادہ نہیں جھکا سکتے اب یہاں نقطہ سمجھیے کہ بندے نے سجدے میں اپنے سر کو جھکانے کی انتہا کر دی اس حالت میں اللہ نے بندے کو اٹھانے کی انتہا کر دی پر میں اصلاح المومن نماز مومن کی معراج ہے تو جب مسلی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالی کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو نماز کا محور کیا ہوا آج جی کا ظاہر کرنا اپنے رب کے سامنے روزہ روزے کا محور یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے اس لیے فرما بھی دیا کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ بتلا دیا کہ دیکھو میرے بندے جب تم رمضان کے اندر دن کے اوقات میں حلال چیزوں کو ہمارے حکم پر چھوڑ دیتے ہو تم سال کے باقی حصے میں حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے چوتھی چیز ہے زکات زکات کا محور ہے مال کا پاک ہونا اور دل کا صاف ہونا کیا محور ہے خز من ہےزمن تو مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور دل بھی یہ اصل مقصود ہے اور پانچواں رکن ہے حج حج کا بھی ایک محور اور وہ کیا ہے کہ یہ عاشقانہ سفر ہے سفر شوق ہے محبت کا سفر عشق مستی کا سفر ہے جیسے محب اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے اس کے گھر کی طرف چلتا ہے فرمایا میرے بندے تم بھی میرے گھر کی طرف آشکانہ کیفیت کے ساتھ آؤ پورا کا پورا سفر ہی ایسا ہے اس لیے اپنے بندے سے فرمایا کہ جب آنا ہے میری طرف تو دیکھو یہ جو تمہارے جسم پہ لباس ہے نا امیر اور غریب کا فرق اونچ نیچ اتار دو پر بس دو چادروں میں لپٹ جاؤ اس کو احرام کہا گیا سب میرے بندے ہو بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک کوئی وقت کا بادشاہ ہے کوئی وقت کا مفتی ہے پیر ہے مگر احرام سب نے ایک ہی جیسا یہ اونچ نیچ ختم کرو سب میرے بندے ہو آؤ میری طرف اور میرے بندے تم ایسے آؤ جیسے عاشق آتا ہے لہذا تم اپنے بال بھی نہیں کاٹ سکتے تم خوشبو بھی نہیں لگا سکتے تم جسم سے میل نہیں اتار سکتے احرام کی پابندیاں بنا دی اور دیکھو جب عاشق آتا ہے تو آہیں بھرتا ہوا محبت میں نعرے لگاتا آتا ہے تو تم بھی ایک نعرہ لگاؤ کون سا نعرہ اللہم لبیک اللہ اکبر و مستی کا سفر اچھا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حج کا مقصد کیا ہے اس کو ایک فکر میں بیان کریں تو آپ کیا جواب دیں گے کئی آدمی آپ سے سوال کر لیتا ہے تو لباتے تو سوال پوچھے ہی جاتے ہیں تو اگر کوئی بندہ سوال پوچھے کہ جی حج کو حج کیا ہے اس کو ایک فکر میں بیان کریں تو ذرا سوچے کیا جواب دیں گے ایک فکرے میں ہم کیسے سمجھائیں گے ایسا جامع فکرہ ہو کہ وہ پوری کیفیت نوعیت کو سمجھا دے اپنے کو بدلنے کا دوسرا نام حج ہے ایک جواب تو یہ ہے کہ اپنے کو بدلنے کا دوسرا نام حج ہے چلے اور بھی بتا دیں تاکہ آپ لوگوں کا بھی حصہ بڑھ جائے معشوق اپنے عاشق کی طرف جا رہا ہے یا عاشق معشوق کی طرف جا رہا ہے اپنے گھر بلا رہا ہے اچھا معشوق عاشق کو گھر بلا رہا ہے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کے محبوب بندے کی محبوب اداؤں کا نام بہت پیارا جواب دیا عاشق کا اظہار محبت عاشق کا اظہار محبت حج ہے ماشاء اللہ یہ سب اچھے جواب ہیں لیکن ایک اور اچھا فکرہ حج کیا ہے اللہ تعالی نے ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے روشناس کرانے کے لیے حج کا عمل بنایا اللہ تعالی نے بولو بچوں ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سکھانے کے لیے حج جی کامل اب اس فکر کو کھولیں ایک لفظ ہے امت اور ایک لفظ ہے ملت ملت کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے زندگی گزارنے کے بنیادی اصول ایک ہوں ان تمام لوگوں کا نام ملت ہے وہ لوگ جن کے زندگی گزارنے کے بنیادی اصول ایک ہوں اور امت کہتے ہیں وہ لوگ جن کے زندگی گزارنے کے تفصیلی اعمال بھی ایک ہو تفصیلات بھی ایک ہو لہذا ہم امت محمدیہ ہیں اور ملت ابراہیم ہیں سینا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو تینوں بڑے مذاہب والوں کے نزدیک قابل احترام ہیں یہودی عیسائی مسلمان سارے کے سارے ان کا بڑا احترام ہے اللہ کی عجیب شان ہے اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا چنانچہ ہم ملت ابراہیم ہیں یعنی بنیادی اصول جو اس وقت ان کے تھے وہی اصول آج ہمارے بھی ہیں وہ کہ تفصیلات اور ہو گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان اما کون کل حنیفہ ولم یق من المشرقین شاکر ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے اجتباہ وحداہ واطم مستقی ثم اوحینا الیک کا انتبے ملت ابراہیم تو ہم ملت ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو یہ مقام دیا کہ وہ سب کے نزدیک معزز ہیں اس کی وجہ کیا بنی سنیے قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ اشاد فرماتے ہیں و عزب تلا ابراہیم رب فتم یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے کچھ باتوں میں فتم وہ اس میں کامیاب ہو گئے سو فیصد فاتم مہن کا ترجمہ بنتا ہے میا فل میا سو فیصد کامیاب سینٹ پرسینٹ کامیاب تو جب ان میں وہ کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی جائل للناس دیکھا یہ امامت ملتی ہے جب انسان پر مختلف حالات آئیں اور ان حالات میں وہ اپنے پروردگار کو راضی کر دے صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ ایسا اس میں ہم زندگی کا ذہنا زندگی گزارے کہ اللہ کو پیار آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو امامت کا منصب بتا کرسی امام وہ امام بن آج تو ہم امامت کو ملامت بنا بیٹھتے ہیں نا امامت اور چیز ہے ملامت اور چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت عطا فرما دی اماما انسانوں کا امام سبحان اللہ کیا شان ملی ان کو کیا امتحان آئے تفصیلات تو بہت ہیں آپ جانتے بھی ہوں گے مگر یاد دہانی کے طور پر ان کو زندگی میں بہت آزمائشیں سب سے پہلے تو جس گھر میں پیدا ہوئے وہیں بت بنتے تھے اور بت فروخت ہوتے تھے ان کا چچا آزر جو تھا وہ بت فروش تھا وہ بت بیچتا تھا اس کے گھر میں بت بنتے تھے مٹی کے اور پتھر کے اور لکڑی کے چھوٹے خدا اور موٹے خدا سب جھوٹے خدا <laughs> اب اس گھر میں پیدائش ہو گئی اللہ کی شان دے حضرت کا دل توحید کے نور سے بھرا ہوا تھا چنانچہ جب ذرا جوانی میں قدم رکھا تو آپ نے لوگوں کو اشارے کرنے شروع کر دیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالی کی شان کے ایک موقع پر قوم جو تھی وہ ساری کی ساری کسی میلے میں گئی اور آپ نے ازر کر دیا پالیں گی اب پیچھے سارے اکیلے ان کے بت بھی تھے کبیرا سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے بڑے کے اور بڑے کے کندھے پہ کلارا رکھ دیا اب جب وہ واپس آئے اور انہوں نے اپنے خداؤں کا حال دیکھا کہنے لگے یہ کس نے کہا یہ کس نے کیا تو ان میں سے کسی نے کہا انا فتح سمی نہ فتح ابراہیم ہم نے ایک نوجوان کو سنیں بات کرتے ہوئے نام اس کا ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا فرمایا بھائی اسی بڑے سے پوچھو جس کے پاس کندا جس کے پاس کلہاڑا برآمد ہو رہا ہے تو وہ تو کہنے لگے یہ نہیں بول سکتے اب جب بول نہیں سکتے تو پھر اب پریشان ہوئے تو یہ اصول ہے کہ جب جھوٹا اپنے جھوٹ پہ پریشان ہوتا ہے نا تو بس لڑائی پہ اتر آتا ہے کہنے لگے ہر ایک اس بندے کو آگ میں ڈال دو ون سرو آلیہ اپنے معبودوں کی مدد کرو <laughs> تمہارے معبود جو بندوں کی مدد کے محتاج خیر دی جی، وقت کا بادشاہ تھا اس نے کہا جی ان کو آگ میں ڈالا جائے اب اس زمانے میں ایک کھلی جگہ پر لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع ہو گئی مفسرین نے لکھا ہے جو بڑی بوڑھی تھی نا عورتیں وہ منتیں مانتی تھی میرا نواسا ہو جائے پوتا ہو جائے میرے بیٹی کی شادی ہو جائے تو میں اتنے من لکڑی ادھر ڈال آؤں گی ایک پہاڑ لکڑیوں کا بن گیا خیر اس کو آگ لگا دی اب آگ اتنی تھی کہ کوئی قریب جا ہی نہیں سکتا تھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک جھولے میں بٹھایا گیا کہ ہم اس جھولے میں بٹھا کر ان کو آگ کے اندر ڈال دیں گے اب سیدنا ابراہیم علیہ اسلام کو ظاہر میں کوئی سبب نظر نہیں آتا آگ سے بچنے کا کیا دل ہوگا کہتے ہیں نا جی اس کے سینے میں تو شیر کا دل ہے میں تو کہنا کہتا ہوں کہ یوں کہنا چاہیے اس کے سینے میں ابراہیم علیہ السلام کا دل ہے ایسا دل ہونا چاہیے آگ جلتی نظر آ رہی ہے اور ساری قوم ان کو اس میں ڈالنے کے لیے تیار ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے فکر نہیں ہے خوف نہیں ہے حتیٰ کہ اس میں ڈالا گیا جب ہوا میں تھے تو اس وقت ایک فرشتے ہیں سیدنا جبرائیل علیہ السلام ان کے ذمہ اللہ تعالی نے مختلف کام لگائے ہوئے ہیں ایک کام تو ان کے ذمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا پیغام انبیاء تک پہنچانا جس کو وہی کہتے ہیں یہ کام بھی یہ کرتے ہیں ایک کام ان کے ذمہ یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ کرنا یہ مؤذن بھی ہیں چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا دا جبرائیل جبریل اسلام کو بلاتے ہیں جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر جبریل اسلام اس بات کا اعلان کرتے ہیں جس کو سارے فرشتے سنتے ہیں اور فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر وہ زمین پہ آتے ہیں اور زمین پر آ کر پھر وہ پھر اعلان کرتے ہیں جس کو لوگوں کے دل سنتے ہیں سمایود الارض اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے تو یہ کام بھی حضرت جبریل السلام کرتے ہیں ایک اور بھی کام ان کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء کی مدد کر چنانچہ بدر میں وہ تشریف لائے نبی علیہ السلام صحابہ کی مدد ہوئی لقد نسر اللہ بے بدر تم لقد نسر اللہ فی مواتین کثیر تو وہ انبیاء کرام کی مدد کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں انہوں نے جب دیکھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں تو چونکہ ان کا تو ایک منصب تھا کام تھا تو انہوں نے اللہ تعالی سے عرض کی پروردگار عالم اجازت ہو تو میں ان کو بچا لوں فرمایا ہاں اگر میرا ابراہیم آپ کی اس مدد کو قبول کرتا ہے تو آپ جاؤ چنانچہ جبریل السلام آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا آپ کو میری ضرورت ہے اس کا ترجمہ ہم اگر کریں نا اپنی زبان میں تو یوں ہوگا کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کین آئی ہیلپ یو انگریز لوگ آپس میں ایک دوسرے کو یوں ہی کہتے ہیں تو انہوں نے آ کے یہی پوچھا کہ جی کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اب اس پر سینا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا میرا پروردگار میرے اس حال سے واقف ہے ان کہا فرمانے لگے کہ جب میرا پروردگار میرے اس حال سے واقف ہے تو مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں وہ اگر چاہتا ہے کہ میں آگ میں جاؤں تو میں آگ میں جانے کے لیے تیار اب بتائیے اللہ پر کتنا یقین ہوگا کتنی تبکل کیا اعتماد کتنی اللہ کی محبت کہ اللہ کے نام پر آگ کے اندر پڑنا ان کو جو ہے نا گوارا تھا تو جب انہوں نے جبریل شام کو بھی انکار کر دیا لا فرما دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلنا یا نارکونی بردم و سلام اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاتی فقط ٹھنڈی کہہ دیتے تو پھر کلفی جم جاتی تو سلامہ کا لفظ بھی کہا سلامہ کا لفظ کیا کہ ٹھنڈی ایئر کنڈیشنر ٹائپ بن جائے چنانچہ سین ابراہیم السلام چالیس دن رہے اور آگ نے ان کو کچھ بھی نہ کہا تو دیکھیے کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی تھی اور اللہ تعالی ہی کے ذات پر ان کی نگاہیں جمی تھی یہ فرق جو ہے نا یہ تھوڑا سا ہے ایک فکرہ ہے اللہ تعالی ہی پر نظریں جم گئی تھی اور ایک فکر ہے اللہ تعالی پر بھی نظریں جم گئی تھی تو فرق تو ہوا ایک نکتے کا لیکن بھی کا لفظ لگانے سے مشرق اور ہی کا لفظ لگانے سے مواحد اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ نقطہ پسند نہیں ہے فرماتے ہیں اسے اٹھاؤ یہ شرک ہٹاؤ ختم کرو اسے اب بتاؤ کوئی بیوی آ کے کہے خامن کو میں تمہاری بھی بیوی ہوں تو وہ تو جوتا اٹھا کے سر پہ مارے گا نا وہ کیا سننا چاہے گا میں تمہاری ہی بیوی ہوں بس اسی سے سمجھ لو توحید کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم یوں کہو کہ اے اللہ میں آپ ہی کا بندہ ہر طرف سے نظریں ہٹ جائیں ایک اللہ پہ نظریں جم جائیں بس اب دیکھیے یہ تو ابراہیم علیہ السلام پر امتحان پھر ایک اور بھی امتحان آیا وہ کیا کہ حکم ہوا اپنی بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے چھوٹے سے بچے کو آپ ملک کے شام سے لے کر جائیں اور بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر آئیں یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی بیٹا بھی چھوٹا اور بیوی بھی اکیلی ان کو اس ملک کے شام سے لے کر چلے اور جہاں بیت اللہ ہے اس وقت اس کے قریب آ کر انہوں نے بٹھایا اور یہ وہ جگہ تھی غیر زر زرعن سبزے کا نام و نشان ہی نہیں تھا اسی کے پانی نہیں تھا پانی نہیں تو سبزہ بھی نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجالما اک اللہ شی انئی اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی تو جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی اگر پانی نہیں تو زندگی نہیں آج لوگ سائنسدان دوسرے سیاروں پر جا رہے ہیں جی مریخ پہ جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں زندگی ہے یا نہیں تو پتہ ہے انہوں نے اس کی دلیل کیا ڈھونڈی کہتے ہیں اگر تو وہاں پانی موجود ہے تو پھر زندگی یقینی موجود ہو اور پانی نہیں تو پھر زندگی بھی نہیں ہوگی تو وہ مریخ پہ پانی تلاش کر رہے ہیں آج کے سائنسدان اور قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی بخشی وہاں پانی نہیں تھا لہذا نہ سبزہ نہ درخت نہ کوئی اور چیز انسان بھی وہاں نہیں رہ سکتے تھے کوئی بندہ وہاں نہیں تھا پرندہ نہیں تھا سید ابراہیم علیہ السلام ہے اور ہر طرف خشک چٹانیں ہیں اب ایسی جگہ پہ کوئی اگر کہے گی جی کہ بیوی اور چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ تو دل پہ کیا گزرتی ہے بچہ چھوٹا ہے کیسے کھائے گا یا پیے گا بیوی ہے اکیلی ہے اس کی جان بھی ہے اس کی عزت بھی ہے کہ کیسے یہاں اکیلی رہے گی ہمارے تو سمجھ میں ہی نہ آئے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہوا انہوں نے اس کام کو بھی کر دیا آئے اپنی بیوی کو بٹھایا بچے کو اور کچھ تھوڑا سا جو زیادہ تھا وہ رکھا اور واپس چل پڑے جب چلنے لگے تو بیوی حاجرہ پوچھتی ہیں آپ ہمیں یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں خاموش وہ سمجھ گئی آخر نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ تھی مزاج شناس تھی تو دوسری مرتبہ پوچھتی ہیں کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر آپ نے اشارہ کیا سر سے کہ ہاں جب آپ نے اشارہ کیا اور بتایا کہ میں اللہ تعالی کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس بی بی ہاجرہ کے دل میں اللہ تعالی کے ساتھ اتنی محبت تھی اتنا یقین تھا اتنی توکل تھی کہ وہ سن کے کہتی ہے کہ اچھا اگر آپ اللہ تعالی کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ایسے یقین والی بیویاں ہر ایک کو عطا فرمائے کیا یقین ہے سبحان اللہ یعنی اس چھوٹے سی بات کو کہنا آسان اللہ اکبر کرنا بڑا مشکل تھا ماں بھی ہے نا صرف اپنی ذات ہوتی تو چلو وہ گزارا کر جاتی اس کا چھوٹا بچہ بھی ہے تو ماں کو جب یہ احساس ہو کہ میرے بچے کے زندگی کا مسئلہ ہے تو اس کا کیا حال ہوتا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں اگر آپ اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلے آئے پیچھے جو کچھ تھا جب وہ ختم ہوا جو پانی تھا یا کچھ اور تھا تو بچے نے رونا شروع کر دیا سیدہ حاجرہ بچے کو ایک جگہ پر لٹاتی ہیں اور خود نکلتی ہیں کہ میں کہیں ذرا دیکھوں پانی قریب مل جائے تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر جاتی ہیں ادھر ادھر کہیں درخت کا نام و نشان نہیں بھائی اگر کہیں درخت ہوگا تو وہاں پانی بھی ہوگا پھر واپس آتی ہیں اب یہ جو دو چوٹیاں تھیں ایک کو صفا کہا گیا دوسرے کو مروا کہا گیا صفا مروا کے درمیان بھاگ رہی ہیں دوڑ رہی ہیں اس اضطراب کی حالت میں اس ماں کا یوں بھاگنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کے اعمال میں سے ایک عمل بنا دیا اب کوئی بندہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو بادشاہ کیوں نہ ہو دین کا بڑا ہو دنیا کا بڑا ہو فرمایا آؤ ذرا بھاگو چنانچہ میلین اخدرین کے درمیان مفتی صاحب بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں پیر صاحب بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں مرید صاحب بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں سب بھاگ رہے ہیں ہم نے اس سفر میں کتنی بار عشق کو عشق کے سامنے عقل کو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے دیکھا سب کی عقلیں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہیں عشق کے سامنے سب بھاگتے ہیں اب کوئی حکمت ڈھونڈنی شروع کرے حکمت کیا اللہ کو ایک ادا پسند آ گئی اپنی بندی اس بندی نے میرے اوپر ایسی تبکل ایسا یقین اب یہ جو دوڑی ہے تو مجھے اس کا دوڑنا اچھا لگا اچھا بھائی تم سب دوڑو اس کی یاد تازہ کرو سب دوڑتے رہیں گے قیامت تک حج اگر کریں گے تو حج کرتے ہوئے صفا اور مروا کی صحیح کرتے رہیں گے تو بیوی کے ساتھ یہ معاملہ اب تیسرا بیٹا تھا لو بیٹے کے ساتھ بھی سن لو کہ جب وہ ذرا بڑا ہوا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو اللہ کے نام پہ روا کر رہا اٹھ گئے تو کچھ اونٹ ذبا کر دیے پھر خواب دیکھا پھر اونٹ ذبا کر دیے پھر خواب دیکھا جب تیسری رات بھی خواب دیکھا تو اب یقین ہو گیا کہ واقعی یہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے اور انبیاء کے خواب چونکہ سچے ہوتے ہیں تو اب مجھے اس کام کو کرنا ہے اب صبح اٹھے اپنی بیوی سے فرمایا کہ بھائی بچے کو تیار کر دو کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے ماں نے بچے کو نہلا دیا کپڑے پہنا دیے جیسے ہوتا ہے سر پہ تیل لگایا کنگھی کی سرما ڈالا بچے کو بھیجا باپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اس کو لے کے چلے اور ایک چھری بھی آپ میں لے لی پیچھے شیطان آیا بی بی حاجرہ کے پاس یہ کم وقت بھی تو ہے نا پیچھے لگا ہوا نہیں کم وقت نہیں ہے یہ بد وقت ہے تو آیا بی بی حاجرہ کے پاس کہتے ہیں فتح کہ تمہارا بیٹا کدھر گیا اس نے کہا باپ کے ساتھ گیا ہے کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے کہتے کوئی نہیں تو کہاں گیا کہتے باپ اسے لے کے گیا ہے کہ تاکہ اس کو ذیبا کر دے تو وہ ایک بوڑھے کی شکل میں آیا تھا انہوں نے کہا بوڑھے تیرا دماغ چل گیا تیرا دماغ خراب ہو گیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو بلا ذبا کر سکتا ہے تو جب انہوں نے کہا نا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے تو یہ کہتے ہاں اللہ کا حکم ہوا ہے تو جب بی بی نے سنا تو وہ کہتی ہے اگر اللہ کا حکم ہو تو میں بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں <laughs> دو نہیں چلا اب سوچا کیا کروں آیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس تو ان کو آ کے کہتے ہیں کہ پتہ ہے کہ تمہارا والد تم کو کہاں لے کے جا رہا ہے ان کا کسی بڑے کی ملاقات کے لیے کہتے کوئی نہیں کسی لے کے جا رہا ہے کہتے کرنے کے لیے ان کا بڈھے تیری مت ماری گئی کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم ہوا ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو زبا ہونے کے لیے تیار دعا نہیں چلا اب آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہتے کہاں جا رہے ہیں بیٹے کو قربانی دینے کے لیے کہتے قربان نہ کرنا کیوں کہتے دیکھو کابیل نے حابیل کو ذبا کیا تھا آج تک اس کی بدنامی ہے پورے جہان میں آپ اگر بچے کو اس طرح ذبح کر دیں گے آپ کی بھی بدنامی ہوگی انہوں نے کہا بد وقت کابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا نفسانی خواہش کی خاطر اور میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا رحمانی پیغام کی خاطر اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو کھڑا جواب مل گیا تو پھر راستہ روک کے بیٹھ گیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے کنکری پھینکی تو یہاں سے رمیے جمار کا ایک مسئلہ چل پڑا اتنے میں یہ دو پہاڑ ہیں ایک ہے جبل جہاں غار مرسلات ہے یعنی وہاں غار کے اندر نبی اسلام تشریف فرما تھے تو صورت مرسلات وہاں نازل ہوئی تھی اور دوسری طرف جبل سبیر ہے شروع میں ان کے مسجد خیف ہے یہاں یہ دونوں پہاڑیوں چلتے ہیں اور آخر پر جا کر ایک پہاڑ یوں آ جاتا ہے اور تھوڑا سا اس کے درمیان اوپننگ رہ جاتی ہے دروازہ رہ جاتا ہے درہ رہ جاتا ہے اب جب اس درے سے آگے نکلے نا تو کھلی جگہ آ گئی اب اس کھلی جگہ پر اسماعیل علیہ السلام اپنے ابو سے پوچھتے ہیں کہ ابو آپ نے کہا تھا کسی بڑے کی ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے تو بڑے کی ملاقات کب ہوگی اب اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں یا بنیا انی ارافل منا اے بیٹے میں نے اسے لکھا ہے خواب میں انی از کا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں پن مازا ترا بیٹے بتا کہ تیرا کیا ریسپانس ہے تیرا کیا معاملہ اب وہ بچہ اتنا اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا کہ جب اس نے سنانا کہ اللہ کے نام پہ مجھے قربان کر رہے ہیں تو آگے سے جواب دیتا ہے یا اب الما تو عمر ابا جان جو آپ کو حکم ہوا آپ کر گزریے ستاجدنی انشا اللہ صابری آپ مجھے انشاءاللہ اللہ صبر کرنے والا پائیں گے اللہ اللہ ایسا صبر والا بیٹا اللہ ہر ایک کو عطا کر کیا محبت تھی اس بچے کے دل میں اللہ کی چنانچہ ابراہیم علیہ السلاط اسلام نے ذبح کرنے کے لیے اس بچے کو لٹا لیا اب جب لٹا لیا تو لٹایا بھی ان کو اس طرح سائڈ پر فلما اسلم جب دونوں نے یہ بات ٹھان لی باپ زبا کرنے پہ تل گیا اور بیٹا زبا ہونے پہ تل گیا متفق ہو گئے وہ طلحل جبی اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جبین کے بل لٹا دیا دیکھو یہ جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں جبہا یہ اور ان کو جبین کہتے ہیں لل جبہا جبینان یہ دونوں جبینیں ہیں تو انہوں نے اس کو یوں جیسے جانور کو یوں سائڈ پہ لٹا دیتے ہیں لٹا دیا تو ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو بھی تیز کر لیا تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پہ کپڑا بھی باندھ لیجیے ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے تو شفقت پدری جوش میں آئے تو آپ اپنی آنکھوں پہ کپڑا بھی باندھ لیجیے خیر کتابوں میں تو آگے بہت باتیں لکھی ہیں بلکہ ایک کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بیٹے نے کہا کہ ابا جان جب آپ مجھے ذبا کر لیں تو میرے کپڑے لے جا کر میری امی کو دکھا دینا کہ امی آپ کا بیٹا اللہ کے نام کے قربان ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ اب اسماعیل اسماعیل اسلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا جب آنکھ کھولی تو نیچے بچے کی بجائے ایک مینڈا تھا جو ذبح ہو گیا اب دیکھیں یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا اپنے بیٹے پہ جس کو مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا تھا اس بڑھاپے میں اس معصوم بچے پر چھوٹے سے بچے پر چھری چلانی بہت بڑی بات تھی بہت بڑی بات تھی وہ بھی کر دیا جب وہ بھی کر دیا اللہ تعالیٰ کو پیار آیا یہ اتنا بڑا امتحان تھا دیکھیں طالب علم تو ہر دفعہ ہی کہتے ہیں جی بڑا مشکل پیپر تھا بڑا مشکل پیپر تھا مزہ تو یہ کہ ممتحن کہے کہ بڑا مشکل پیپر تھا یہ وہ امتحان تھا کہ ممتحن فرماتے ہیں ان نہ اللہ ایسی بین آزمائش تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نہ تو اللہ تعالیٰ پھر رزلٹ کیا نکالتے ہیں امتحان کا فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم ابراہیم شاباش ہو ابراہیم تجھے مبارک ہو ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو ترجمہ بنے گا ابراہیم تم جیتے رہو جیسے دعا دیتے ہیں نا خوش ہو کے بڑے وہ بچے جیتے رہو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام صاحب ابراہیم جیتے رہو تم نے بڑا اعلیٰ کام کر دیا تمہیں شاباش تم نے کیسی اچھی قربانی کر دی پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی فرماتے ہیں ہم نے اس عمل کو بعد میں آنے والوں میں جاری فرما دیا بھئی ہمیں اپنے ابراہیم کا یہ عمل اتنا اچھا لگا کہ دیکھو تم ہر سال اس کی یاد کے لیے جانور ربا کیا اللہ قربانی کے دن جانور ربا کرتے ہیں وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا ذبح بھی وہی کرتا ہے ثواب بھی اسی کو ملتا ہے میرے اب ذرا غور کیجئے یہ کیسا گھرانہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں محبت الہی کتنی ہے اللہ پر یقین کتنا ہے ان کو آگ میں ڈالا گیا وہ اللہ کے نام پہ آگ میں پڑ گئے ان کے بیوی کے دل میں کتنی محبت ہے ان کو ویرانے میں چھوڑ دیا اللہ کے نام پر وہ وہاں رہنے کے لیے تیار ہیں اور ان کے بیٹے کے دل میں کتنی کہ ان کو زبا ہونے کا حکم ہوا وہ زبا ہونے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالی کو یہ گھرانہ اتنا پسند آ گیا فرمایا بعد میں آنے والے لوگوں اے ملت ابراہیم تم نے اگر دیکھنا ہے کہ مجھے کیسا گھرانہ پسند ہے باپ کیسا ہو بیوی کیسی ہو بیٹا کیسا ہو آؤ تم جو ہے نا میرے گھر کی طرف میرے ابراہیم ازن فن سب حج لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو حج کا مقصد کیا تھا مشرق سے آؤ مغرب سے آؤ شمال جنوب سے آؤ آؤ تمہیں ایک گھرانے کی نشانیاں دکھاتے ہیں تم بننا چاہو تو ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرو بیویوں کو بنانا ہے تو سیدہ حاجرہ تمہارے لیے مثال ہے اور اگر تم بچے ہو تو پھر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرو ان کے دل میں میری محبت کتنی بیوی کے دل میں کتنی بچے کے دل میں کتنی میں ایسا گھرانہ پسند کرتا ہوں تم آؤ گے نشانیاں دیکھو گے ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں دیکھنی ہے میرے بیت اللہ پر نظر ڈالو انہوں نے میرے گھر کو بنا بنایا اور ان کے بیٹے نے ابراہیم عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ و اسماعیل دیکھو اپنے والد کا دین کے کام میں کیسے تعاون کیا تھا تم بھی اپنی جگہوں پہ رہتے ہوئے میرے گھروں کو ایسے بنا دینا اور میں اتنا قدردان ہوں اسماعیل جب پیاس کی وجہ سے تو میں تو اس کے پاؤں سے زمزم نکال دیتا ہوں جب تمہارے بچے قربانیاں دیں گے میں تمہارے گھروں سے علم کے چشموں کو جاری فرما دوں گا تم جن جگہوں پہ رہو گے وہ حدیث کی جگہیں بن جائیں گی تفسیر کا علم جاری ہو جائے گا فکر کا علم جاری ہو جائے گا تم ذرا قربانیاں تو دو ایسے بن کے تو دکھاؤ اور اگر تم عورتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو سیدہ حاجرہ کو آ کر دیکھو کس طرح سب کچھ اپنا اس نے میرے نام کے لیے قربان کر دیا ویرانے میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی چنانچہ اللہ تعالی نے ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سکھانے کے لیے اپنے گھر کی طرف دعوت دی اس عمل کا دوسرا نام حج ہے وہاں جا کے کیا کرتے ہیں اللہ کے گھر کے گرد طواف کرتے پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے پھاگتے جو ہے نا وہ زمزم پیتے ہیں سب نشانیاں وہیں کی ان صفا انا من شاعر اللہ سب شاعر ہیں یادگاریں ہیں اللہ کے چاہنے والوں کی اللہ آپ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ کے وہ کامل بندے وہ ہی شاعر اللہ نہیں بلکہ ان بندوں کے جہاں قدم لگ جاتے ہیں اللہ آپ ان جگہوں کو بھی شاعر اللہ میں شامل فرما لے میرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا محبت تھی اللہ کی چنانچہ واقعہ لکھا ہے بکریوں کو لے کے جا رہے تھے توجہ فرمائیے طلباء میں بات مکمل کرتا ہوں بکریوں کو لے کے جا رہے ہیں ایک آدمی سامنے سے گزرا اور گزرتے ہوئے کہتا ہے سبحان دل ملک ول ملکوت سبحان دل عزتی ول والحیبتی ول ہیبتی ول قدرتی ول جب اس نے اللہ تعالی کی شان اتنے اچھے الفاظ میں بیان کی تو ابراہیم علیہ والسلام کا تو دل تڑپ اٹھا عاشق کا تو مسئلہ یہی ہوتا ہے ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا تو جب اللہ کا نام کسی نے لیا محبت کی تڑپ کھڑے ہو گئے اے بھائی ذرا یہ الفاظ پھر کہہ دینا اس نے کہا اس کے بدلے کیا دیں گے فرمایا یہ آدھا ریوڑ جو ہے نا یہ میں آپ کو دے دوں گا آپ ذرا یہ الفاظ پھر کہہ دیں اس نے پھر کہہ دیے پھر سنا تو کندھے مقرر کا مزہ آ گیا اے بھائی ایک مرتبہ پھر کہہ دو انہوں نے کہا اب کیا دیں گے بھائی آدھا ریوڑ باقی بھی دے دوں گا اس نے پھر الفاظ کہہ دیے پھر مزہ آیا جی چاہا اللہ ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال کی یہ آپ کی اسی طرح شان بیان کرتا رہے میں خلیل سنتا اے بھائی پھر کہہ دے ہم نے کہا اب تو ریوڑ بھی نہیں اب کیا دو گے اس کے بدلے میں ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس ریوڑ چرانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہوگی میں ساری زندگی تیرا ریوڑ چرا دیا کروں گا تم یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دو جب یہ الفاظ کہے اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو میں اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہوں اللہ نے بھیجا جاؤ میرے خلیل کے سامنے جا کر میرا نام لو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے کیا محبت ہے اللہ تعالی اپنی جان دینے کے لیے تیار اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرما دے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 سا کیا ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے سا کیا ملتزم پہ ہے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گنبد خزرا کا سایہ میں تو اس کا بل نہ تھا بار گاہ سید میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس کا بل نہ تھا بار گاہ سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس کا نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس کا نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس کا بل نہ تھا میں تو اس کا بل نہ تھا میں تو اس بل نہ تھا میں تو اس بل نہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی جلال وحب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردر خوشی فرما اللہ ہماری میری نظروں کو صاف فرما اللہ ہمارے سخت دلوں کو نرم فرما اے اللہ ہماری جھوٹی زبانوں کو صاف فرما اللہ ہمیں نکوکاری پرہیزگاری کاری کی زندگی نصیب فرما نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما میرے مالا ہم پر رحمت کی نظر فرما جتنے بھی طلباء ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما میرے مولا ہمیں اس ابراہیمی ایمان کا نمونہ نصیب فرما اے اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو بی بی کے ایمان کا نمونہ نصیب فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو اسماعیل علیہ السلام جیسا صبر اور ادب نصیب فرما میرے مولا رحمت کی نظر فرما کرم کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب قریب عمر گزرتی جا رہی ہے ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت کب نصیب ہوگی اللہ ہمیں سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا اے اللہ ہم کب حقیقت والی نمازیں پڑھیں گے ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے ہمیں نماز کی حضوری عطا فرما دیجیے اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی لفظت عطا فرما دیجیے رب کریم کرم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ کرم کا فیصلہ فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے اللہ اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں اے میرے مولا ان کی توبہ قبول فرما اے مولا اگر آپ نے دھتکار دیا تو شیطان بہکائے گا نفس بھٹکائے گا جوانیاں ضائع ہو جائیں گی اے اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجیے رحمت کا معاملہ فرما دیجیے مولا ایک رحمت کی نظر ہم پر ڈال دیجیے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دیجیے اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما اے اللہ ہم مانتے ہیں ہماری زبانیں جھوٹی ہیں ہماری نظریں میلی ہیں ہمارے دل گندے ہیں مگر مولا آپ کے محبوب کی دعا ہے اللہ مغفر لحاظ استغفر لحاظ اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما اے اللہ سب کی مغفرت کر دیجئے اے اللہ آج سب کو بخش دیجئے اے اللہ سب کو بخش دیجئے اے اللہ سب کو بخش دیجئے رب کریم معاف فرما دیجئے اے اللہ آج معاف فرما دیجئے اے اللہ آج محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائیے اے اللہ اس کی تعمیر کے اندر اللہ جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائیے اپنے غیبی خزانوں سے اسباب مہیا فرما دیجیے رب کریم علمی اور علمی اور تعمیری ہر اعتبار سے اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے پڑھنے والے جتنے جتنے بھی طلباء ہیں ان کے سینوں کو ان کے نور سے بھر دیجئے پڑھانے والے جتنے بھی اساتذہ ہیں اللہ سب کو اخلاص عطا فرمائیے اور سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے میرے مولا قیامت کے دن کی ہمیں سرخروئی عطا فرما دیجئے اور ہمارے اس وقت کی محفل کو قبول کر کے اٹھنے سے پہلے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ کم مقبول اللہ کم جیسے حدیث کے ایک الفاظ ہیں اللہ ہمیں اس مجلس کو اس کا بنا دیجیے رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے جتنے طلباء نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے سب کے دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے رب کریم امت مسلمہ اس وقت پریشان حال ہے اے اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے اے اللہ کفر دندن آ رہا ہے اے اللہ مسلمان پریشان ہے اے اللہ ان ظالموں کو روک دیجیے اے اللہ ان کافروں کی قوت کو توڑ دیجیے اے اللہ ان کے تکبر کو ختم کر دیجیے اے اللہ مہربانی بنوا دیجیے اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کافر کی بیٹی ننگے سر آئی تھی تو محبوب نے اپنی چادر سے ڈھانپ لیا تھا اے اللہ آج آپ کے محبوب کی امت کافروں کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے اللہ بے چادر کھڑی ہے بے سایہ کھڑی ہے میرے مولا محبوب کی امت کا سر ڈھانپ لیجیے اللہ اپنے محبوب کی امت کا سر ڈھانپ لیجیے میرے مولا ہم بے چادر ہیں ہمارے سر ڈھانپ لیجیے ہمیں عزتیں عطا کیجیے اے اللہ کابروں کے سامنے رسوا نہ ہونے دیجیے نہ ہونے دیجیے اللہ مہربانی فرما دیجیے ہماری ان گاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے ان ان انکان تباب الرحیم صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد امع علیحاب اجمائین بے رحمتی کیا ارحم الرحیم